کیا انہیں ناؤ سوچتا کہ ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی ناؤ اور اسے حساب لیتے دیر ناؤ لگتی